واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ رکھ لو اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے تم میں سے جو مرد ایسا کام کر لیں انہیں ایزا دو اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ابتدائے اسلام میں فاحشہ عورتوں کی سزا کا بیان ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب عادل گواہوں کی سچی گواہی سے کسی عورت کی سیاہ کاری یعنی بدکار ہونا ثابت ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے گھر میں ہی قید کر دیا جائے اور ہمیشہ قید میں رہے یعنی موت سے پہلے اسے نہ چھوڑا جائے اس کا بیان فرما کر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ بتا دے پھر جب دوسری صورت کی سزا تجویز ہوئی تو وہ ناسخ ٹھہری اور یہ حکم ہٹ گیا ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں جب تک سورہ نور کی آیت نہ اتری زنا کار عورت کا یہی حکم رہا پھر اس آیت میں شادی شدہ کو رجم کرنے یعنی پتھر مار مار کر مار ڈالنے اور بے شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم اترا اکریمہ سعید بن جبیر حسن عطا خراسانی ابو صالح قطادہ زید بن اسلم اور دحاق رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس امر پر سب کا اتفاق ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی اترتی تو آپ پر اس کا بڑا اثر پڑتا اور تکلیف محسوس ہوتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا بس اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرمائی جب وہ ہٹ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا میری بات لے لو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے اگر شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد ہو تو ایک سو کوڑے پھر پتھروں سے مار ڈالنا اور غیر شادی شدہ ہوں تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوتنی یہ روایت مسند احمد مسلم کی ہے نیز ترمیزی وغیرہ میں بھی یہ حدیث الفاظ کے ہیر پھیر سے مروی ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں اسی طرح ابو داود میں بھی ہے امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب اس حدیث کے مطابق یہی ہے کہ زانی شادی شدہ کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا اور جمہور کہتے ہیں کہ کوڑے نہیں لگیں گے صرف رجم کیا جائے گا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عن کو اور غامدیہ عورت کو رجم کیا لیکن کوڑے نہیں مارے اسی طرح دو یہودیوں کو بھی رسول اللہ نے رجم کا حکم دیا اور رجم سے پہلے انہیں بھی کوڑے نہیں لگوائے بس جمہور کے اس قول کے مطابق معلوم ہوا کہ انہیں کوڑے لگانے کا حکم منسوخ ہے ضروری نہیں واللہ اللہ عالم پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس بے حیائی کے کام کو دو مرد اگر آپس میں کریں انہیں ایزا پہنچاؤ یعنی برا بھلا کہہ کر شرم و غیرت دلا کر جوتیاں لگا کر یہ حکم بھی اسی طرح پر رہا یہاں تک کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کوڑے اور رجم سے منسوخ فرمایا اکرمہ عطا حسن عبداللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بھی مرد عورت ہیں سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد وہ نوجوان مرد ہیں جو شادی شدہ نہ ہو مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لواطت کے بارے میں یہ آیت ہے یعنی ہومو سیکشولس کے بارے میں سنن نبی داود اور ترمیدی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے تم لواطت کرتے دیکھو یعنی آدمی جب اپنے پیشاب والے آلے کو ادو کو کسی دوسرے آدمی کے پاخانے والی جگہ میں داخل کرتا ہو تو اسے اور اس دوسرے کو دونوں کو قتل کر ڈالو اگر یہ دونوں بعض آ جائیں اپنی بدکاری سے توبہ کریں اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو اب ان کے ساتھ درست کلامی اور سختی سے پیش نہ آؤ اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا مثل گناہ نہ کرنے والے کے ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور برد باری کرنے والے ہیں صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کی لونڈی بدکاری کرے تو اس کا مالک اسے حد لگا دے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے یعنی حد لگ جانے کے بعد پھر اسے عار نہ دلایا کرے کیونکہ حد کفارہ ہے اللہ تعالیٰ لواطت اور زنا سے اس امت کے مرد اور عورتوں کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین